عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا قتل خطا کی دیت بیس بنت مخاز بیس ابن مخاز بیس بنت لبون بیس جزا اور بیس حقہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھیاسی یہ حدیث ضعیف ہے